تو مائک آپ کے لیے ہم ریلیز کرتے ہیں آپ پہلے کل کا سبق سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرا فی ستة ایام چھ دنوں میں ثم مستوى پھر وہ مستوی ہو گیا علی العرش عرش کے اوپر یدبر الامر تدبیر کرتا ہے ہر کام کی ما من شفیع الا من بعد اذنه کوئی سفارت مطلب کوئی سفارش کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کی اس کے اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم وہی اللہ تمہارا رب ہے فعبدوه اسی کی عبادت کرو افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پاتے الیہ مرجعکم جميعا تم سب کو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے انہو یبدع الخلقہ وہی ہے جو شروع کرتا ہے تخلیق کو ثم یعیدو پھر وہ تخلیق کو شروع کرے گا پیدا کرنا لیجزی اللذین آمنوا کی جزا دے جن لوگوں ایمان لایا وعامل الصالحات اور نیک عمال کرے بالقسط قسط کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ والذین کفروا لهم شراب من حمیم اور جن لوگوں نے کفر کرا ان کے لیے مشروب ہے گرم پانی کا وعذاب وعذاب علیم بما كانوا یکفرون اور دردناک عذاب ہے علیم عذاب ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں بھی وہ کفر کرتے تھے هو الذي جعل الشمس ضياءا وهي الله سبحانه وتعالى ہے جس نے سورج کو گرم روشنی والا بنایا والقمر نورا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی والا بنایا وقدرہ منازل اور اس کی تقدیر اس کی منازل کی تقدیر کی لیتا علم عدد السنین والحساب کی تم لوگ جان جاؤ گنتی سالوں کی اور حساب کی ما خلق اللہ ذلك الا بالحق نہیں تخلیق کری نہیں پیدا کر اللہ نے ان سب کو الا بالحق کی حق کے ساتھ یفصل الایات کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانی اپنی آیات یہ قوم یعلمون اس اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ یہ کل کا سبق تھا جو بھائی نہیں آئے تھے انہوں نے بھی سن لیا تو انشاءاللہ آج ہم اس سے اگلی آیات پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان یقینا بے شک فی میں اختلافی اختلاف کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اللیل والنہار لیل و نہار یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیل کا معنی رات نہار کا معنی دن و اور جو وا کا معنی اور ماں کا معنی جو خالہ کا پیدا کیا اللہ اللہ تعالی نے فی میں آسمان سما کی جمع ہے ول اور زمین لا آیات آیات یہ آیاتن کی جمع ہے البتہ نشانیاں ہیں لی قوم یتقون قوم بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان فی خلق فی اختلاف اللیلی والنہاری یقیناً دن اور رات کے اختلاف میں دن اور رات کے بدلنے میں مختلف ہونے میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں لا آیاتن البتہ یا یقیناً نشانیاں ہیں لقوم یتقون ان لوگوں کے لیے ایسی قوم کے لیے یتاقون جو ڈرتے ہیں یعنی ڈرنے والوں کے لیے زمین و آسمان میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں اور دن اور رات جو بدل بدل کر آتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان اللہ دینا بے شک اللہ دینا وہ لوگ لا نہیں یرجونا وہ امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی یہ لکھا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ملاقات کے معنوں میں ہی وارضو اور وہ راضی ہیں بالحیات دنیا حیات یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے زندگی کے معنی میں اور دنیا بھی اردو کا ہی لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وطما انو اور وہ مطمئن ہیں وطما انو اور وہ مطمئن ہیں بہا اس کے ساتھ با ساتھ ہا اس کے وا اور اللہ دینا وہ ہم وہ ان سے آیاتی نا یہ آیات کی جمع نا کا معنی ہوتا ہے ہم ہم یا ہماری غافلون غافل یہ غافل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے غفلت برتنے والوں کے معنی میں ان اللہ یقیناً وہ لوگ لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے لفا آنا ہماری ملاقات کی رضو اور وہ راضی ہیں خوش ہیں بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پر اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اسی پر ولہ دینا اور وہ لوگ ان آیاتینا ہم ان آیاتینا جو ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں مواہم ان کا ٹیکانا ماہ کا لفظ بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے مر جاؤ ماہ مل جاؤ ماہ ان کا ٹھکانا نارو آگ ہے یہ نار کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے بیما کانو یکسی بون بیما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکسی بون کسب کرتے کماتے ان کے کمائی ان کے اعمال ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے ان لینا یقیناً وہ لوگ جو آمن ایمان لائے و عاملو اور عمل کیے صالحاتی نیک صالحات کا لفظ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہدایت دے گا ان کو رب ہم ان کا رب بی ایمانی ہم ان کے ایمان کی وجہ سے بی ایمانی ہم ان کے ایمان کی وجہ سے تجری چلتی ہیں چلتے ہیں من تحتی ہم ان کے نیچے سے الانہارو دریا فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں نعمتوں والے باغوں میں جنت باغ کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے جنات یعنی باغات دعواہم ان کا دعویٰ یا ان کی دعا فی اس جنت میں سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ ان کی دعا جنت میں جنتیوں کی ہوگی پاک ہے تو اے اللہ و و اور ان کی آپس کی دعا تھی ہا ان باغات میں یا اس جنت میں سلام ان سلام ہوگی یعنی ایک دوسرے کو وہ سلام کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں گے جنت میں وہ آخر اور ان کی دعا کا خاتمہ آخر اور ان کی دعا کا خاتمہ یا ان کی دعا کا آخری جملہ کیا ہوگا ان کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے پالنے والا ہے رب ہے پھر سن لے ان نہاری یقیناً دن اور رات کے بدلنے میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے اس میں لآیات البتہ آیات ہیں نشانیاں ہیں لقومی یتقون درنے والی قوم کے لیے ان اللہ یقیناً وہ لوگ لا یرجون لقاء آنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورزو بالحیات الدنیا اور وہ دنیا کی زندگی دنیا والی زندگی پر خوش ہیں وطما انو بہا اور اس پر مطمئن ہیں ولدینہ اور وہ لوگ ہم ان آیاتینا غافلون جو ہماری آیات سے غافل ہیں الائکا یہ وہ لوگ ہیں مأواہم النارو جن کا ٹھکانا آگ ہے بما کانو یکسیبون ان کے قصب کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے ان الذین آمنو یقینا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے و عمل الصالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے یہدیہم ربہم ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا بھی کے ایمان کی وجہ سے تجری چلتے ہوں گے من تحتہم الانہارو ان کے نیچے سے دریا فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں نعمتوں والی جنت میں دعواہم فیہا ان کی دعا ان کی پکار اس میں ہوگی سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ و تحیتہم فیہا اور ان کی ان کا تحفہ اس میں یا ان کی آپس کی دعا اس میں سلام سلام ہوگی و آخر دعواہم اور ان کی دعا کا اختتام دعا کا خاتمہ یہ ان یہ ہوگا کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا یہ جی آج کا سبق ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور یاد کر کے کوشش کیا کریں انشاءاللہ سنانے کی تو ترجمت القرآن کی کلاس وہ ختم ہوئی